الحمد لله لله الحمد وكفى وسلام على نبي السيف والملحمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا انتہائی واجب و صدر محفل قابل صد احترام حضرات علماء کرام محترم المقام منصفین حضرات شرکائے مقابلہ اور عالم کفر کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے والے مجاہد مسلمانوں آج کی اس محفل کا موضوع سخن ہے حدیبیہ اسباق و معارف و اسباق جناب صدر چھ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ اصحاب امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا یہ خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں جو بیت اللہ کی زیارت کی محبت کی چنگاری دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی اور تمام کے تمام صحابہ زیارت بیت اللہ کے لیے بے چینوں بے تاب ہو گئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم زکادہ چھے ہجری کو مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف رختے سفر بانتے ہیں آپ کے ساتھ چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحلیفہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی کو قلادہ ڈالا شعار کیا اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد بسر بن سفیان کو قریش مکہ کی طرف جاسوس بنا کر روانہ کیا معلوم ہوا جاسوس بنا کر کفار کے لشکر کی سی آئی ڈی لینا نہ صرف جائز بلکہ سنت مصطفیٰ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر اشتاد پہ پہنچے آپ کے جاسوس نے آپ کو خبر دی کفار نے آپ کی خبر پاتے ہی آپ کے خلاف لشکر جمع کیا ہے اور عزم کیا ہے کہ آپ کو مکہ میدان داخل نہیں ہونے دیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی پہنچی کہ خالد بن ولید بطور مقدمت الجیش کے دو سو سواروں کو لے کر مقام امین پہ پہنچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ تبدیل کیا اور دوسرے راستے سے مقام ہدیبیا پر پہنچ گئے مقام ہدیبیا میں پہنچنے کے بعد یکے بعد دیگرے آپ نے خراش بن امیہ خزائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مکہ میں قریش مکہ کے پاس عمرہ کا پیغام دینے کے لیے بھیجا چنانچہ قریش نے خراش کی اونٹ کو ذبح کر دیا اور حضرت عثمان کو مکہ میں روک کر یہ افواہ پھیلا دی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے نبی پاک کو جب یہ خبر پہنچی آپ کی تلوار نیام سے باہر آ گئی اور ان سے بدلے کا ارادہ وعدہ کیا صحابہ کرام سے اسی کی کر کے درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کر دی کہ ہمیشہ کفار کے خلاف جہاد و قتال کرتے رہیں گے کٹ جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں صحابہ کرام جو عمرے کی نیت سے آئے تھے جنگی ساز و سامان پاس نہیں تھا مگر باوجود اس کے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی کا عزم لے کر صحابہ کرام پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بزدل بزدل نہ بنو کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا ہے جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرت لازم ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت سے پارے ہوئے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر کے یہ بتایا کہ یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے اور اس سے غائبانہ بیعت کا جہاد پیدا کی غائبانہ بیعت کے جواز کو ثابت کیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا گیا خبر غلط تھی ادھر قریش کو جب یہ خبر پہنچی کہ صحابہ بیعت کر چکے ہیں تو مرعوب کفار مسلمانوں کی مسلمانوں کے پاس صلح کا پیام لے کر آ گئے اور امر جب یہ پیغام لے کر آیا شرائط صلح کی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط صلح طے ہو گئی معلوم ہوا صاحب رائے مسلمان یا امیر المنی مسلمانوں کی منفیت اور مسلحت کے تحت اگر صلح کر دے تو صلح جائز ہے کیونکہ یہ بھی مانن جہاد ہے لیکن دب کر سلا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی احانت اور فریض جہاد میں تعطل ہے لیکن جب سنا ہو جائے پھر اس سنا میں بدعتی جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے ابو جندل اور ابو بصیر کو یہ کہہ کے واپس کر دیا ہم سنا کر چکے ہیں لیکن میرے دوستو جب کفار کر دے پھر صلح ختم ہو جایا کرتی ہے پھر جہاد لازم ہوتا ہے جس طرح قبیلہ جس طرح قریش کے جس طرح قریش کے حریف بنو بکر نے بنو خزا جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان پر حملہ کر کے بدہدی کی جس کے مقابلے میں فتح مکہ کا مارکا پہنچایا حضرات گرامی آج دنیا کا عالمی کفر امن کے تمام معاہدوں کو توڑ چکا ہے بیعت سمر کی ہے بیعت رضوان کو دیکھتے ہوئے صلح کا بیعت رضوان کے انداز میں پھر جہاد پر بیعت کی جائے اور اس سزم کے ساتھ علم جہاد کو لے کر نکلا جائے کہ اٹھ کے افسر نو دہر کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح کچھ روز کے لیے طرز عبادات بدل ڈال